اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی گرچے تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی جنگلی دلوں کو جلاتا رہا اخوت کا پرچم اڑاتا رہا ہوا جب کبھی بھی مہر و وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا میرے لائبر احترام قابل صد احترام علماء کرام ڈگری شہر صوبہ سنگھ کے غیور نوجوانوں اور دوستوں آج سے کافی عرصہ پہلے آپ کے اسی شہر میں میں تقریب کی غرض سے حاضر ہو چکا ہوں آج شدید مصروفیات کے باوجود سپاہی صحابہ ڈگری کے جیالوں اور خیور نوجوانوں کے شدید اشرار پر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے اور یہ دفاع صحابہ کانفرنس ان لوگوں کی والحانہ محبت اور یہاں کے کارکنوں کے جذبہ اور ولولا کی زندہ جاوید مثال ہے میرے بھائیوں مجھ سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے برقری جنرل سیکٹری حضرت مولانا سمیر صاحب قاری تاج محمد مکی صاحب مولانا اللہ استاد صدیقی صاحب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میں بھی انشاءاللہ جلسہ کے اشتہار میں دیے گئے عنوان کے پیش نظر دفاع صحابہ ہی کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اور اگر آپ نے توجہ فرمائی تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ جو دکھائے صحابہ کا عنوان ہے یہ صرف سپاہے صحابہ کی اس طرح نہیں ہے بلکہ آج سے چودہ سو سال پہلے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے اور خود پروردگار دار عالم نے دکھائے صحابہ کا کام کیا ہے صحابہ کا دفاع کتنا ضروری ہے اور صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے میں پہلے اس کی وجہ بتانا تھا کہ صحابہ کرام کا دفاع اس کی کیا ضرورت ہے صحابہ کو دفاع کی کیا ضرورت ہے صحابہ کو کیا ضرورت ہے دفاع کی اس لیے کہ صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا صحابہ نے محمد رسول اللہ کا دفاع کیا ہے اس لیے صحابہ کا دفاع محمد رسول اللہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کیا صحابہ کرام محمد رسول اللہ کے سپاہی ہیں صحابہ کس کے سپاہی ہیں محمد رسول اللہ کے سپاہی ہیں اور ان سپاہیوں نے کملی والوں کا دفاع کیا چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے بھی محمد کا دفاع کیا ابلتی ہوئی دیگ میں گر گئے لیکن نبی کا دفاع کیا دہتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ گئے لیکن محمد کا دفاع کیا یا نہیں کیا صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور اللہ تعالیٰ نے عرش سے صحابہ کا دفاع کیا میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ صحابہ نے کس کا دفاع کیا صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کیا اور اگر آج ڈگری کا سپاہی صحابہ کا کارکن صحابہ کا دفاع کر رہا ہے تو میں اسے مبارک دیتا ہوں کہ تو اللہ کی سنت پہ چل رہا تو نے کوئی اپنی طرف سے کام نہیں کیا صحابہ نے کس کا دفاع کیا محمد رسول اللہ کب کیا غار نے کیا کہاں سے شروع کیا دفاع غار سے غار میں بھی دفاع کیا مکے میں بھی دفاع کیا مدینہ شریف میں بھی دفاع کیا بدر میں دفاع کیا عہد میں دفاع کیا حنین نے دفاع کیا خندق نے دفاع کیا تبوک نے دفاع کیا اشارہ نے دفاع کیا ستائیس جنگوں میں دفاع کیا مدینے کی گلیوں میں دفاع کیا عہد کے پہاڑ میں دفاع کیا شام کی بستیوں میں دفاع کیا تبوک کی وادیوں میں دفاع کیا تلوار ندی پہ آئے دفاع کیا پیغمبر کے تیر آئے دفاع کیا پیغمبر کو برا کہا گیا دفاع کیا نبی کو چوکوں نے گالیاں کی گئی صحابہ نے دفاع کیا پیغمبر کو راستے میں کانٹے بچھائے گئے دفاع کیا پیغمبر کے کانٹے پل پڑے تو دفاع کیا خود زخمی ہو گئے نبی کو بچا لیا خود گالیاں سہ لی پیغمبر کو بچا لیا خود برے بن گئے نبی کے آنکھ نہیں آنے دی بچے چھوڑ دیے نبی کا دفاع کیا بیویاں چھوڑ دی نبی کا دفاع کیا اب خود ذمہ ہو گئے محمد کا دفاع کیا صحابہ نے صحابہ صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا صحابہ نے کس کا دفاع کیا صحابہ نے کس کا دفاع کیا محمد مصطفیٰ کا دفاع کس نے کیا اور اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا یہ دو عنوان بڑے عجیب ہیں اور اس پہ آپ کو میں دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ اپنا موقف ان عنوانات کے تحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کا دفاع کیا یا نہیں کیا اس میں کوئی شبہ ہے چودہ سو سال بیت گئے چودہ صدیاں بیت گئی یہودی ورخوں نے عیسائی مستشرقین نے ہندو سکھ اور دنیا کے غیر مسلم مدد نے چودہ سو سال سے ایک بات لکھی کہ صحابہ نے محمد کا دفاع کیا لکھا یا نہیں لکھا حقائق کیا کہتے ہیں کہ صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا یہ حقائق کہتے ہیں یا نہیں کہتے بلند آواز کہتے ہیں کہ نبی پہ آنچ نہ آنے پائے نبی پہ آٹھ عہد کی جنگ کی ایک بات کرتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں خبر ملی مدینہ میں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ایک اور نوے سال کی عمر کی اور لاٹھی ٹیکتی ہوئی مدینہ سے باہر نکل رہی ہے خبر اسے ملی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی مدینہ سے باہر نکلتی ہے ایک آدمی نے آ کر اسے کہا تیرا نام ام میں امارا ہے اس نے کہا میرا نام ام میں امارا ہے اس نے کہا تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ایک اور آیا اس نے کہا تیرا خامد شہید ہو گیا ایک اور آیا اس نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا لیکن وہ لاٹھی ٹیکنے والی بوڑھی کہتی ہے کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے محمد کا کیا حال ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو کسی اچھی خبر کا برقر استقبال کرنے کو گئے تھے اس جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیے تھے اس نے سرزدوں کے گوہر بھی ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سناتے جا رہے تھے خاص عام اس کو مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا مامی تھا مگر اس کی زباں پر ایک ہی اس میں گرامی تھا اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا بھائی کا نہ شوہر کا نہ بیٹے کا خیال آیا رسول اللہ کیسے ہیں یہی لفظ پر سوال آیا بھائی کا نہ شوہر کا نہ بیٹے کا خیال آیا رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا لوگوں نے کہا حضور زندہ ہے کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو سورج کر والے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی نظر آیا کہ ہاں جلدا فگن نور تجلی ہے پکار اٹھی کہ اب میری تسلی تسلی صحابہ نے نبی کا دفاع کیا صحابہ نے کس کا دفاع کیا صحابہ نے کس کا دفاع کیا صحابہ نے پیغمبر کا دفاع کیا اور جان دے کر کیا بچے قربان کر کے کیا کاروبار لٹا کر کیا حویلیاں چھوڑ کر کیا مدینہ ترک کر کے کیا بھائیوں کو خیر آباد کر کے کیا چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے کیا کیسے کسرا کے پرخچے اڑا کر کیا انتاکیا فتح کر کے کیا کیسے کسرا کے ٹکڑے کر کے کیا اور خسرو پرویز کے ٹکڑے کر کے کیا مدینہ چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا دفاع محمد کا کیا علاقہ چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا دفاع محمد مصطفیٰ کا کیا اور تین سو تیرہ تھے مقابلہ ہزاروں سے تھا لیکن دفاع محمد کا کیا سات سو تھے مقابلہ تین ہزار کا تھا محمد کا کیا ڈھائی لاکھ روپی تھے خود تیس ہزار تھے جسان محمد مصطفیٰ کا کیا دشمن چالیس ہزار تھا خود بارہ ہزار تھے جسان محمد مصطفیٰ کا کیا کچھ بھی نہ سوچا بچوں کو نہ سوچا بیویوں کا نہ سوچا کاروبار کا نہ سوچا شہروں کا نہ سوچا سب کچھ لٹا دیا محمد کو سینے سے لگا لیا صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا یہ میں نے آج پہلی مرتبہ اس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے اور اس لیے چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی پوری توجہ ہو صحابہ نے کس کا دفاع کیا رسول اللہ کا اور رسول اللہ کا دفاع کرتے کرتے جب یہ محبت کی آخری منزل پہ پہنچے تو خدا نے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیا انہوں نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا اور جب دفاع کرتے کرتے اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیا اور پھر ان کا دفاع اللہ نے کسی اور جگہ نہیں کیا بلکہ اپنے قرآن میں کیا قرآن کی سات سو آیتوں نے کیا ایک آیت میں بھی دیکھیے قرآن پاک میں سات سو آیات میں اللہ نے صحابہ کی شان بیان فرمائی اگر ایک آیت بھی صحابہ کی شان میں ہوتی تب بھی صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہوتا لیکن قرآن پاک تو سارا صحابہ کی شان میں بھرا ہوا میرے بھائی صحابہ کرام نے پیغمبر کا دکھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ عہد میں ایک صحابی سے کہا کہ ساد بن روی کو بلا کر لاؤ اور جہاں تمہیں سعد ملے اس کو میرا سلام کہو اور اسے کہو تجھے رسول اللہ بلاتے میں سعد کے قدموں پہ قربان جاؤں جس کو کملی والے نے بلایا صحابی کہتے ہیں کہ میں ساتھ کو تلاش کرنے گیا تو مجھے سعد نہ ملا میں نے لاشوں میں دیکھا ساد نہ ملا میں نے زندوں میں دیکھا ساتھ نہ ملا میں نے زخمیوں میں ساتھ کو تلاش کرنا شروع کیا ستر زخمی ہیں عہد کے تڑپ رہے جب میں نے کچھ زخمیوں کو ہٹایا تو نیچے سے ساد نکلا جس کے جسم پہ لہو جسم سے بہ رہا تھا اور فوارا جاری تھا اور اس حالت میں میں نے اسے کہا ساتھ تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور تجھے کملی والے نے بلایا ہے سعد نے پیغمبر کا پیغام سنا اور وہ زخمی شیر کی طرح اٹھنے لگا اور خوشی سے تڑپنے لگا تو وہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا بلا کر جب وہ اٹھ نہ سکا تو اس سعد نے اس صحابی کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ میرا آخری وقت ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں ایک میرا پیغام ہے میری قوم کو دینا میری قوم سے کہنا کہ میں تمہارا سردار یعنی انصاریوں کا سردار تمہیں یہ کہہ چکا ہے انصاریوں کے قبیلے کا سردار تمہیں پیغام دے چکا ہے کہ وہ انصاریوں محمد مصطفیٰ پہ آنچ نہ آنے پائے یہ پیغام دیتا ہے تم نے اگر نبی کو تنہا چھوڑ دیا میں قیامت کے دن تمہارا گردان پکڑ لوں گا محمد مصطفیٰ پہ آنچ نہ آنے پائے یہ کہہ کر اس نے کل میں شہادت پڑا جان جانے جانا تو سپرد کر دی صحابی کہتے ہیں میں نے آ کر سارا واقعہ رسول اللہ کو سنایا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے نبی نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں صاحب سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا یہ بات تو گزر گئی صحابی کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد میں مدینہ کے ایک بازار سے گزر رہا تھا جب میں صدیق اکبر کے مکان کے قریب پہنچا تو مکان کے باہر چبوترے پہ صدیق اکبر چٹائی پہ لیتے ہوئے ہیں اور ایک بچی صدیق اکبر کے سینے پر بیٹھی ہے ابو بکر اس بچی کو چونتے ہیں میں نے کہا یہ بچی کس کی ہے آپ کی پوتی ہے آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی لڑکی ہے تو صدیق اکبر نے رو کر کہا نوجوان تجھے نہیں پتا یہ سب مجھے ربی کی یتیم بچی ہے میں اس لیے اس کو چونتا ہوں کہ اس کے بعد کو آخری وقت یہ تو خیال آیا کہ محمد مصطفیٰ پہ آج نہ آنے پائے لیکن اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا صحابہ نے محمد کا دفاع کیا صحابہ نے کس کا دفاع کیا صحابہ نے کملی والے کا دفاع کیا صحابہ نے بچیاں چھوڑ کر دفاع کیا مال چھوڑ کر دفاع کیا علاقے چھوڑ کر دفاع کیا بستیاں چھوڑ کر دفاع کیا صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا کیا یا نہیں کیا لوگوں صحابہ محمد کا دفاع کرتے ہیں سپاہی صحابہ ان صحابہ کے کتوں کی بھی غلام ہے جن کے قدم محمد مصطفیٰ کے نقشے قدم پہ چلے صحابہ نے کملی والے کا دفاع کیا کیا یا نہیں کیا بلند آواز سے صحابہ نے کس کا دفاع کیا اپنی اولاد کا نہیں کیا اپنے بچوں کا نہیں کیا اپنے مال کا نہیں کیا اپنے گھر کا نہیں کیا بیویوں کا نہیں کیا اپنی عزتوں کا نہیں کیا دفاع کیا تو محمد مصطفیٰ کا کیا اور جس وقت دفاع صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا کیا تو یہ ادا ان کی عرش پہ خدا کو پسند آئی اور بڑی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کو صحابہ بڑے پیارے لگے یہ میں دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں اور واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں توجہ کی ضرورت ہے صحابہ نے جب نبی کا دفاع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صحابہ کا دفاع کیا بھائی صحابہ نے نبی کا دفاع کیا تو پیغمبر علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ خود نبی کا صحابہ کا دفاع کرتے ہیں لیکن بیشتر ایسے موقع ہیں کہ صحابہ کے دفاع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دفاع نہیں کرنے دیا بلکہ خود کیا ایسے واقعات ہیں قرآن میں ایک بات عرض کر کے آگے چلتا یہ روزہ جو آپ رکھتے رکھتے ہیں یا نہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کتنے پیارے تھے کہ اس روزے میں فجر کی نماز سے پہلے روزہ رکھا آپ نے مغرب پہ روزہ کھول دیا لیکن جب روزہ فرض ہوا تھا تو ایسے نہیں تھا جب فرض ہوا تھا تو قانون یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد شام کو کوئی آدمی جب سو جاتا تو سو کر اٹھنے کے بعد شہری نہیں کھا سکتا تھا بلکہ سونے سے پہلے شہری کھانا تھی یعنی دس بجے رات کو عشا کے بعد شہری کھاؤ سو جاؤ اگلے دن صبح سیری شہری کے وقت کھانے کی اجازت نہیں تو اس طرح روزہ چوبیس گھنٹے کا ہو جاتا ایک صحابی مزدوری کرتے ہیں مزدوری پتھر پہ تھوڑا چلاتے ہیں سارا دن مزدوری کرتے ہیں قانون تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے کھانا ہے قانون یہ ہے کہ سونے سے پہلے کھانا ہے یہ قانون ہے لیکن ایک صحابی نے سونے کے بعد کھانا کھایا یعنی شہری کے وقت کھا لیا سونے کے بعد سو کر اٹھے تو کھانا کھایا کیوں اس لیے کہ ایک دن پہلے اچانک سو گئے تھے نڈال تھے سارا دن تکلیف میں رہے سارا دن تھوڑا چلاتے رہے اور زمین پہ گر گئے چوبیس گھنٹے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے میرے بھائیوں لیکن ایک دن غلطی سے سونے کے بعد اٹھے تو تہجت کے وقت کھانا کھا لیا شہری کے وقت کھانا کھا لیا یہ شہری کے وقت کا کھانا کھانا قرآن کے مطابق نہیں تھا قرآن کا قانون تھا کہ سونے سے پہلے کھانا کھانا ہے لیکن انہوں نے شہری کے وقت کھانا کھایا قریب یہ تھا کہ اللہ قرآن اتارتا صحابی کے وقت کیا کرتے چھوڑو اس کو قریب یہ تھا کہ صحابہ کا کہ اس صحابی کے اس کھانا کھانے پر کتاب کرتا اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ میں نے قانون بنایا کہ رات کو کھانا کھاؤ سونے سے پہلے کھانا کھاؤ تم نے سونے کے بعد اس کر کیوں کھانا کھایا یہ کہنا چاہیے تھا لیکن اس صحابی نے تکلیف سے آ کر عزت کے وقت کھانا کھایا تو خدا نے عرش سے اپنا قانون تبدیل کر کے اسی طرح کا قانون بنایا جس طرح صحابی نے کیا میرے بھائی کیا خدا کو کتنا پیار ہے ایک اور بات کرتا ہوں پھر اگلی بات شروع کرتا ہوں اور وہ عنوان کی بات ہوگی یہ بات قابل غور ہے کہ یہ جو قرآن ہے دیکھتے ہو قرآن یہ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہو یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھے بغیر کھولے بغیر صرف اس قرآن کا وجود صحابہ کی حقانیت کی دلیل ہے نہیں سمجھی میری بات تو یہ جو قرآن ہے یہ قرآن رسول اللہ کے دور میں اس طرح نہیں تھا اور حضرت علی کے دور سے پہلے اس طرح تھا نبی کی زندگی میں اس طرح نہیں علی سے پہلے اس طرح ہے دیکھیے رسول اللہ کے دور میں قرآن پتوں پہ لکھا گیا چمڑے کے پتوں پہ لکھا گیا اور لکڑی پہ لکھا گیا کپڑے پہ لکھا گیا قرآن کاغذ پہ نہیں تھا قرآن کتاب میں نہیں تھا قرآن جلد میں نہیں تھا جنگ جمانہ میں سات سو قرآن کے کاری شہید ہوئے فاروق اعظم نے فرمایا کاری شہید ہو گئے قرآن کہیں بکھر نہ جائے ان قرآن اس قرآن کو کاغذ پہ اتارو قاریوں کی شہادت کے بعد کہیں قرآن دائر نہ ہو جائے تجویز دینے والا فاروق اعظم ہے اور قرآن کو کاغذ پہ منتقل کرنے والا صدیق اکبر ہے یہ کہنا کہ قرآن کو جمع عثمان غنی نے کیا یہ صحیح نہیں ہے قرآن کو جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے نشر کرنے والا عثمان غنی عثمان غنی ناشر قرآن ہے اور جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے جامع قرآن ہے صدیق اکبر نے قرآن کو کاغذ پہ جمع کیا عیسائی بھی تھے مشرق بھی تھے منافق بھی تھے اور آپ حیران ہوئے کہ تنقید کرنے والوں میں خود اپنے لوگ اور دوسروں کی تنقید بدنیتی پر مبنی تھی اپنوں کی تنقید نیک نیتی پر مبنی تھی ایک آدمی کو کسی صحابی کی کوئی بات پسند نہ آئی تو اس نے تنقید کر ڈالی نیت اصلاح کی ہے نیت کس کی ہے اصلاح کی ہے اس تنقید کو برا نہیں کہا جائے گا لیکن بظاہر صحابی پر تنقید تو ہے آپ حیران ہو گئے کہ جو لوگ نیتوں سے بھی صحابی پر تنقید ہوئی اللہ تعالیٰ نے عرض سے اس تنقید کا بھی جواب دیا خدا نے صحابہ کا کیسے دکھا دیا تنقید کرنے والا والد ہے کون ہے تنقید کرنے والا والد ہے اور حقیقی والد ہے اور جس پر تنقید ہو رہی ہے وہ پیغمبر کا سب سے قریبی رفیق ہے تنقید کرنے والا والد ہے اور نبی کے دوست سے تنقید کر رہا ہے والد کا بیٹے پہ تنقید کرنا نہ کفر ہے نہ عیب ہے نہ ہے ہے نہ فجور غلط فہمی والد نے ابھی تک کلمہ نبی کا نہیں پڑا اس کو اس کی گہرائی کا نہیں پتا تھا کہ میں جو تنقید کر رہا ہوں اس کی گہرائی کیا ہے اس نے تنقید کر ڈالی کس پر اپنے بیٹے پر اور بیٹے کا نام سدی اکبر ہے بیٹے کا کیا نام ہے کہ صدیق اکبر اکبر اللہ تعالیٰ ہو کر تنقید جالب کر رہا ہے اور پیغمبر کے دور میں کر رہا اور کس بیس پر کر رہا کس بنیاد پر کہ بیٹے نے اٹھارہ غلام آزاد کرائے کتنے غلام اٹھارہ غلام بیٹے نے آزاد کرائے اٹھارہ غلاموں میں ایک غلام کا نام بلال حبشی ہے بلال ربا بلال حبشی ہے اس کو آزاد کرایا آٹھ ہزار جرم اس کے لیے دیا سوبان کو آزاد کرایا تین ہزار اس کے لیے دیا اور ابو فتیحہ کو آزاد کرایا چار ہزار اس کے لیے دیا عامر بن سہارا کو آزاد کرایا دو ہزار درم اس کے لیے دیا جس وقت بیٹے پر بیٹے نے ہزاروں روپیہ ان غلاموں پہ لگا دیا ان غلاموں پہ تو باپ کو بیٹے کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان غلاموں پہ میرے بیٹے ابو بکر نے دولت لٹا دی اور ابو بکر کا والد توجہ کیجیے ابو بکر کے والد نے تنقید کی ہے اور بھری نو میں کہہ دیا کہ ابو بکر بڑی محفل نے کہا ابو تم تو اگر دنیا کی چبراہٹ حاصل کرنی تھی تو ان غلاموں پہ ان کمیوں پہ پیسے نہ لٹاتا تو کسی چودھری پہ پیسہ خرچ کرتا میں نے کاروبار کے لیے تجھے پیسے دیے تھے تو نے ان غلاموں پہ لٹا دیے چھوڑو یار کیا کرتے تو نے ان غلاموں پہ پیسے لٹا دیے چھوڑے تم نے ان غلاموں میں پیسے لٹا دیے یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی بات نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس دولت کے لٹانے سے صدیق کا مقصد کیا ہے تو باپ نے تنقید کر ڈالی اور کہا کہ ان کمیوں پہ تو پیسے لٹاتا ہے ان غریبوں پہ لٹاتا ہے تو بڑے بڑے سرداروں پہ پیسے لٹا تجھے چودھری سردار کہیں گے سردار کہیں گے ابو بکر چودھری ہے ابو بکر بڑا ہے ان غریبوں پہ کیسے کیوں جاتا ہے تاکہ لوگ میری عزت کریں لوگ تیری عزت کریں لوگ تجھے اچھا کہیں یہ نہیں ہو سکتا تنقید کرنے والا کون ہے بلند آواز کون ہے والد ہے والد تنقید بیٹے پہ کر رہا ہے جو تنقید نہ کفر ہے نہ سست ہے نہ سدور ہے باپ کو حق پہنچتا ہو کہ بیٹے کی جو بات سمجھ میں نہیں آئی کھلے عام کہہ ڈالے بڑی محفل میں باپ نے بیٹے کی تنقید کی والد کے جواب تو نہ دے سکے لیکن آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ یہ جو غلاموں تم نے پیسہ لٹایا اپنی عزت کے لیے اپنی تجارت کے لیے اٹھایا تو وہ قریب یہ تھا کہ ترندر جواب دیتے پیغمبر والد کو مطمئن کرتے پیغمبر والد کو سمجھاتے لیکن ابھی نبی نہیں بولا کہ آسمانوں سے قرآن بولا آسمانوں سے خدا بولا اسی وقت قرآن کی یہ آیت لے کر جبری آیا کہ اللہ یو کی لال ہوں یا تو زکا مالی احدن نعمت تجرا اللہ وجہ آلہ اے محمد صدیق نے جو مال غلاموں پہ لٹایا ہے میں الگ سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ مال اپنی چبرا کے لیے نہیں بلکہ عرض کو مجھے خوش کرنے کے لیے لوٹایا نارے تقبیر شان رسالت شان سارا نارے تکبیر علامہ جاؤ الرحمن فاروقی میرے بھائی تنقید کرنے والا کون ہے والد ہے جس تنقید پر کوئی اتار نہیں تھا لیکن عرش پہ خدا کو صدیق پر مارک کی تنقید بھی پسند نہیں آئی جو خدا اپنے پیغمبر کے صحابی صدیق پر والد کی تنقید کو برداشت نہیں کرتا میں آج اس علی بکر کے خلاف جب کراچی سے کتاب چھپے جس میں صدیق کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا جائے ابو بکر کو کیا کہا جائے بتاؤ میں کیسے برداشت کروں صحابہ کیسے برداشت کرے مولوی کیسے برداشت کرے وہ خدا جو اپنے پیغمبر کے شرابی پر بہت کی تنقید پر خاموش رہے اس صدیق کو کافر کہا جائے میں کیسے چپ کر جاؤں میرا کارکن کیسے خاموش رہے خدا جس طرح صدیق عظمت پہ خاموش نہیں رہتا اسی طرح ستارہ صاحب خدا کی سنت میں عمل کرتی ہے اور جب ابھی بکر کو برا کہا جائے گا صاحب چپ نہیں رہے گی خاموش نہیں رہے گی اس کی تنقید کا جواب دے گی چوکوں میں دے گی چراہوں میں دے گی بازاروں میں دے گی نہ فوج روک سکتی ہے نہ حکومت روک سکتی ہے میرے بھائیوں صحابہ پر تنقید ہوئی خدا خاموش رہا میں کیسے خاموش ہوں سپاہ صحابہ کیسے خاموش رہے خاموش رہ سکتی ہے صحابہ نے دفاع کملی والے کا کیا اور صحابہ کا دفاع خدا نے کیا اور سپاہ صحابہ صحابہ کا دفاع کر کے خدا کی سنت پر عمل کر رہے تھے کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے خدا کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے چود لو تمہاری مجبوریاں ہوں گی مالیوں تمہاری بھی مجبوریاں ہوں گی سیاست دانو تمہاری بھی مجبوریاں ہوں گی لیکن سپاہ صحابہ کی کوئی مجبوری نہیں سپاہ صحابہ کو گنبد خزرا کی مجبوری ہے اپنی اپنی مجبوریاں ہوگی میرے نزدیک تو ابو بکر کے کو کافر کہنے کے بعد کوئی جواز نہیں کہ میں چپ کر جاؤں ہے جواز تیرے محلے کی نالی نہ بنے تو تو نہیں چپ کرتا تیرے محلے میں سڑک نہ بنے تو تو چپ نہیں کرتا تیری گلی میں دیا نا بجلی نہ آنے تو چپ نہیں کرتا ہائے اور بجلی کی موٹ چڑھنے کے وا کرتا ہے اور نالی نہ بنے تو واویلا کرتا ہے اور سڑک پہ گٹھے پر جائے تو واویلا کرتا ہے تو جو کی ایجنسی نہ ملے تو واویلا کرتا ہے گندم کا ریٹ پر جائے تو واویلا کرتا ہے کھاد کا ریٹ پر جائے تو واویلا کرتا ہے ہائے دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ واویلا کرتا ہے تیرے محمد کے مسلے پہ جو بکر کھڑا ہوا اسے کافر کہا گیا تو واویلا نہیں کرتا شیطان لکھا گیا تو نہیں کرتا اس کا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے تو نہیں کرتا ہے یہ بات قیامت کے دن ہوگی کہ جب شہید اپنی گردن پیش کر کے کرے گا اللہ میں نے صدیق بچے دور کرائے صدیق کو گئے کرایا لیکن میرے راستے میں میرا اپنا آدمی رونا بن کے کھڑا رہا بتا قیامت کے دن کیا جواب دیکھا فون سے مجھے فون سے راؤ کے ساتھ کدم راؤ شہزاد نے میرے نبی کا دفاع کیا اور اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا اللہ نے کس کا دفاع کیا اور آج میں اگر صحابہ کی چوکی داری کرتا ہوں تو میں تو اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں کرنا چاہیے جن سے یہ ہم پر فرض ہے نہیں ہے اچھا یا تو کتاب ایسی نہ چھپی ہو نہ لکھی گئی ہو اور ہم ہمارا واویلا جھوٹ ہو ٹھیک ہے آپ کہو یہ شرارتی ہیں آپ کہو یہ برے ہیں لیکن اگر یہ کتاب بھی چھپی ہو اس میں ابو بکر کو کافر بھی کہا گیا ہو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم پاکستان نے اٹھائیس ستمبر کو ایک اجلاس لاہور میں بلایا تھا اس اجلاس میں ہمیں یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہم کو جانا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے وہاں شیعہ بھی موجود تھے اگر اس موقع پر ہم یہ کہتے کہ دیکھو وزیر اعظم کے بلانے پر ہم نہیں جاتے یا شیعہ کے سامنے ہم نہیں جاتے تو ہمارا موقع ثابت ہو سکتا تھا رسول اللہ کی سنت ہے کہ کملی والے نے یہودیوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں لاجواب کیا عیسائیوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں لاجواب کیا مشرقین کے سامنے بیٹھ کر ان کا توڑ کیا اس سنت پر عمل کر کے سپاہ صحابہ نے وزیر اعظم کی میٹنگ میں جا کر شیعہ کے سامنے شیعہ کے کفر کو آشکار کرنا چاہیے نہیں چاہیے وہاں پر ہماری جماعت کے مخدوم اور سپریم کونسل کے چیئرمین مولانا محمد ضیاء القاف نے مطالبہ کیا سپاہی صحابہ کی طرف کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے یہ مطالبہ جائز تھا یا نہیں تھا جائز تھا اس مطالبے کے بعد ایک شیعہ مولوی کھڑا ہوگا اس نے کہا کہ ہم اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں اس نے یہ سمجھا کہ شاید تکیا یہاں چل جائے گا تکیا ہے چل جائے لیکن بعد تکیے سے آگے نکل گئی تھی تکیے سے بسترے پر آ گئی تھی تکیے سے بات آگے چلی گئی تھی اور بستر پہ آ گئی تھی ٹھیک ہے تو اب جناب وہ کھڑا ہوا کہتا ہے کہ سپاہی صحابہ جو ہے یہ ہم پر ترفنکھا الزام لگا رہے ہیں ہم نے تو کبھی ابھی بکرے عمر کو برا نہیں کہا ہم تو ان کو مانتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں بڑی اس نے بات کہی اس نے کہا یہ الزام ہے ہم نے کبھی برا نہیں کہا اس نے اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے خلاف کہی کہ یہ پروپ کرتے ہیں یہ ہمارے خلاف کافر کا نعرہ لگاتے ہیں یہ مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں فلاں کر رہے یہ اس کا انداز تھا کہ جب اس کی تقریب ختم ہو گئی تو وزیر اعظم نے کہا کہ زبر کا وقت ہو گیا ہے بات ختم ہو گئی میں نے کہا نہیں میری میرے جواب دیے بغیر یہ محفل برخاست نہیں ہو سکتی جواب میں دوں گا اور اس کے بغیر یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا جاؤ گے تو ہمارا بائی کاٹ اس وقت ہمیں خاموش رہنا چاہیے تھا اس نے کہا میں ابھی بکر عمر کو مانتا میں نے میں کھڑا ہوا میں نے کہا وزیر اعظم صاحب اس وقت میں ایک سو دس شیعہ کی کتابیں لے کر تمہارے دروازے پر آیا اس نے کہا کہ ابھی ہم اس نے کہا میں ابھی بکر عمر کو مانتا ہوں میں نے میں کھڑا ہوا میں نے کہا وزیر اعظم صاحب اس وقت میں ایک سو دس شیعہ کی کتابیں لے کر تمہارے دروازے پر آیا اس نے کہا کہ ابھی بکر عمر کو ہم صحیح مانتے ہیں کی کتاب ہے جس کا نام ہے کشف اسرار اس کتاب کے ایک سو انیس روپے نے کہا کہ عمر اصلی کا سارا زندگی تھا میں نے جب خمینی کی کتاب پیش کی تو پورے مجمے میں سناٹا سکاری ہو گیا پوری حکومت بیٹھی ہے نواز شریف کے ساتھ وزرا بیٹھے ہیں شیعہ کے بڑے بڑے اساتین بیٹھے ہیں میں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں کتاب یہ خمینی کی لکھی اور ایک دوسری کتاب جس کا حوالہ مولانا اللہ سایہ صدیقی نے دیا کون ہے رسول فری وحدتی دن کے رسول غلام حسین نفسی کی کتاب جس میں وہ رسول اللہ کی بیٹی کو گالی دیتا مسلمانوں ایسا وقت بھی اس ملک میں آنا تھا تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی کو کوئی گالی دے ذرا تصور تو کر کہ تیرا ایمان کہاں جائے گا تیری غیرت کہاں جائے گا کیا رسول اللہ کی بیٹیاں چودہ سو سال کے بعد لوارس ہو گئی تیرے ملک میں کہ اس ملون نے وہاں کتاب میں لکھ دیا کہ پیغمبر کی بیٹی رکئی جب فوت ہو گئی عثمان غنی کے نکاح میں تھی تو عثمان غنی نے مردہ حالت میں اس سے ہم بستری کی میں نے کہا تو مطلب جب میں نے وہ کتاب پیش کی تو تمام کمروں میں وہ کاموں کو ہاتھ لگائے اب ستار خان راجی نے کہا کہ اس کتے کو جہنم رسید کریں گے اس محفل نے کہا ساری حکومت کے سامنے کہا وزیر اعظم کے سامنے کہا کہ اس کتے کو ہم جہنم رسید کریں گے میں نے کہا اس کے بعد نہیں ختم ہوگی اتنی بات سے یہ میرے ہاتھ میں کتاب تو ایک آدمی اٹھا کہنے لگا یہ کتابیں شیا کی طرف سے نہیں لکھی گئی یہ کتابیں انڈیا کے ایجنٹوں نے لکھ کر تقسیم کر دی ہے نام شیا کا لگا دیا میں نے کہا مجھے منظور ہے میں چیلنج کرتا ہوں اس کتاب کے اوپر جو ٹائٹل سے ایڈریس لکھا ہوا ابھی ابھی آدم اپنا آدمی بھیجیں ابھی اگر اس ایڈریس پر لاہور کے اس کتب خانے سے یہ کتاب نہ ملے اس میں یہ کتاب نہ ہو یہ عبارت نہ ہو ابھی مجھے جنگ مار دو ابھی آؤ میڈم اللہ ابھی آؤ اگر یہ کتاب نہ ملے اس میں یہ عبارت نہ بیچے غلام حسین لگی تھی کو تمخوانہ اس کا ہو لکھے وہ اور جب الزام لگے تو کہتے انڈیا کے ایجنٹوں نے چھاپی چھوٹے اس کے بعد انہوں نے کہا تو اس کا کیا حل ہے ہم نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے اور اہل بیت کی توہین کرے اس کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے کتابوں کے ضرورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا سزائے موت مقرر کرو انہوں نے کہا یہ تو سخت سزا ہے میں نے کہا ابو بکر کو کافر کہنا اس سے بھی سخت ہے تو کچھ اس کہانی یہ ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے اور اہل بیت کی توہین کرے اس کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے کتابوں کے غلط ہونے سے کچھ نہیں ہوتا سزائے موت مقرر کرو انہوں نے کہا یہ تو سخت سزا ہے میں نے کہا ابو بکر کو کافر کہنا اس سے بھی سخت ہے تو کچھ مولوی ہے علماء سے کے وہاں انہوں نے کہا جی رسول اللہ کے گستاخ کو سزائے موت تو روایات میں موجود ہے صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت کہاں لکھی ہے میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہاں لکھی نہ بتا سکا تو مجھے میں سے نکال دو میں بتاتا ہوں میں نے کہا ایک آدمی ندی کے جیتے کی توہین کرے اس کی کیا سوا میں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ کے نالین مبارک کی توہین کرے اس کی کیا سوا انہوں نے کہا اس کی سزا بھی موت ہے میں نے کہا جوتے کی توہین نبی کی توہین مانتے ہو جو ساتھ سویا ہوا ہے اس کی توہین نبی کی توہین نہیں جوتے کی توہین جوتے کی توہین نبی کی توہین میں نے کہا چلو یہ تو اکلی بات ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہے من احب بہم حبی احب بہن لمن ابلا سبھی بوزی اب بہم جس نے صحابہ سے محبت رکھی اس لیے رکھی کہ اس کو چونکہ میرے ساتھ محبت تھی اس لیے اس نے صحابہ سے محبت رکھی جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے اس لیے بغض رکھا کہ اس کو چونکہ میرے ساتھ بغض تھا اس لیے اس نے صحابہ سے بغض رکھا میں نے کہا یہ نبی کا فرمان ہے نسے کٹی ہے کہ صحابہ کا بغض میرا بغض ہے اور اب بتاؤ کہ اندر کے فرمان کے بعد ابو بکر کا بغض نبی کا بغض نہیں بنا اور اگر بنا ہے تو پھر نبی کی توہین سزائے موت ہے تو ابو بکر کی توہین بھی سزائے موت ہے بات تو ختم ہو گئی ہم نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی باتیں ہیں اس طرح ہوتی رہتی ہیں میں اس کے بعد برطانیہ دو مہینے کے بعد چلا گیا اجلاس نہ ہوا لیکن برطانیہ سے واپس آیا تو اس کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوا بیس جنوری کو ابھی چار پانچ دن پہلے اس اجلاس میں شیعہ پرولوی دیوبندی آل حدیث اور پوری حکومت اسی طرح موجود ہے ہم نے کہا ہمارا مطالبہ آج بھی یہ ہے کہ صحابہ کے مستاق کو سزائے موت دو تو میں آج ڈگری کے مسلمانوں کو مبارک دیتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیا ہمارا یہ مطالبہ وزارت مذہبی امور کی اس کمیٹی نے جو نواز شریف کے خصوصی عمل سے بنائی گئی اس نے یہ مطالبہ تسلیم کیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیٹے نظام کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے گی اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ خلفہ راشدین کے ایام پر ریڈیو ٹیلی ویژن میں خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں گیارہ سفارشات منظور کی ہے دن کمیٹی نے اخبارات میں آ چکی ہیں اور اب وہ سفارشات حکومت کے پاس جائیں گی اس پر آرڈیننس تیار ہوگا آئین بنے گا اور میں نے وہاں کہہ دیا ہے کہ اگر حکومت نے ان سفارشات پر عمل نہ کیا تو میں سمجھوں گا کہ حکومت خود بدمیت ہے حکومت کو حکومت سیا سنی تنازع کو مٹانا نہیں چاہتی ہے حکومت دھوکہ دے رہی ہے اگر ان سفارشات کو قانون کی حیثیت نہ دی گئی تو میں ان سفارشات کو لے کر پاکستان کی شری عدالت کے دروازے پر جا کر حکومت اور شیلا کے خلاف مقدمہ دائر کرا تیرے فون سے انقلاب آئے گا نہیں انقلاب آ گیا تیرے فون سے تیرے فون سے تیرے فون سے مسلمانوں مجھے بتاؤ ہمارا فرض تھا یا نہیں تھا صحابہ کا دفاع ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے تو جو صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کی سفارش ہوئی ہے ہونی چاہیے تھی یہ حکومت نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا حکومت کا فرض ہے حکومت کا اور اس پر عمل درامد سپاہ صحابہ کرائے کرانی چاہیے یا نہیں چاہیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کیا اللہ نے صحابہ کا توجہ ہے ایک بات اور کر کے آگے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستائی جنگیں لڑی کتنے جنگیں ان جنگوں میں حضور علیہ السلام کی عادت مبارک کہ جب بھی کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو جانے سے پہلے قرآن اندازی کرتے جس بیوی کا نام کوئے میں نکلتا رسول اللہ اس بیوی کو جنگ میں ساتھ لے جاتے خدمت کے لیے دو جنگیں ایسی ہیں کہ جن دونوں جنگوں میں پورے نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے ان میں ایک جنگ ذات الرکاف اور ایک جنگ بنی مستلق دو جنگ جنگے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سے چلے ذات اور حضرت عائشہ ساتھ مدینہ سے کافی دور کے فاصلے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا سگائے حاجت کے لیے لوگ چلے گئے کچھ آرام کرنے لگے پروگرام یہ تھا کہ دو چار گھنٹے آرام کے بعد قافلہ یہاں سے جائے گا اگلی منزل پہ پہنچ کر نماز پڑھیں گے جب تک چلنے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آرام کریں اور رسول اللہ اپنے خیمے میں آرام کرے سب صحابہ جاگ اٹھے لیکن حضرت عائشہ نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ حصہ ملا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی وجہ سے کہ رات کو دیر سے آئے تھکاوٹ خود نہیں جگایا صحابہ جاگے تو اب صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ تو جاگ رہے لیکن عائشہ کی وجہ سے پیغمبر اٹھتے نہیں ہیں قافلہ تیار تھا اگر یہاں کچھ اور دیر ہو گئی یہاں تو پانی نہیں ہے وضو کہاں سے کریں گے نماز ضائع ہو جائے گی اس لیے سب صحابہ نے مل کر صدیق اکبر سے کہا کہ آپ کی بیٹی عائشہ جاگتی نہیں ہے جس کی وجہ سے قافلہ جا نہیں رہا عائشہ اٹھے گی تو نبی اٹھیں گے نبی اٹھیں گے تو قافلہ جائے گا عائشہ نہیں اٹھتی مسلمانوں کی نماز ضائع ہو جائے گی نمازیں فجر کا وقت قریب آ چکا ہے ضائع ہو جائے گی یہاں پانی نہیں پانی نہ ہو تو وضو کیسے کریں پریشانی تو صدیق اکبر نے غصے میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جس کے کے ساتھ توجہ کیجیے یہ انگوٹھا ہے یہ انگوٹھا بڑے زوردار طریقے سے حضرت عائشہ کی کمر پہ مارا حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور ابو بکر نے غصے میں آ کر کہا عائشہ کو انگلی لگائی یہ چوکا لگایا اور کہا کہ عائشہ تیری وجہ سے امت کی نماز دائر ہو جائے گی یہاں تو پانی کوئی نہیں وضو کیسے ہوگا نماز کیسے پڑھیں گے عائشہ صدیقہ کو چوکا لگانے والا والد مکرم ہے جس کو حق پہنچتا تھا کہ بیٹی نہیں جاگتی تو ذرا زوردار طریقے سے جگائے انگلی لگا کر جگائے لیکن ایسا صدیقہ کا کو دانت نے جو چوکا لگایا اس سے اما کو تکلیف پہنچی جب اما کو تکلیف پہنچی خدا کا کھل گیا دانت کو چوکا لگانے سے تکلیف پہنچی اور وہ تکلیف ابھی انہوں نے محسوس کی تھی کہ چوکا باپ نے لگایا اور اس لیے لگایا کہ نواز ضائع ہو جائے گی کے یہ پانی موجود نہیں ہے یہ چوکا لگانے کی دیر تھی کہ اس میں نے سارے آسمانوں سے جدید اور اللہ کا قرآن لے کر آئے کہ سلم سعید امتم اگر پانی نہیں ملتا تو آج کے بعد تیمن کی سہولت دی جاتی ہے اور تیمن کی سہولت کیوں کہ عائشہ کو تکلیف پہنچی عائشہ کو چوکا لگایا گیا اور عائشہ کے چوکے پہ عرب سے خدا نے قانون بدل دیا قانون یہ ہے کہ نماز کہاں ادا کم کو ملسکراتی سب سنو حکم وہی حکم ملن مرافک وضو کرو نماز پڑھو عائشہ کو تکلیف پہنچی ارس ہل گیا اور اللہ نے ذات کا تبدیل کر کے کہا کہ وضو کے بدلے میں تیمن کی سہولت ارس سے تمہیں دی جاتی ہے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اتار دن سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں ابل اوپر قتم یا آلہ ابھی بکر ابھی بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے کروڑوں تک امت کو اللہ نے تیمن کی نعمت دے دی ہے اور مسلمانوں ایسا کے باپ کی انگلی لگے تو خدا ہل جائے اور پاکستان میں ایسا کو تلاشا لکھا جائے میں کیسے خاموش رہوں لکھا جائے میں کیسے خاموش ہوں اور جس کا ایسا پہ لگتی ہے باپ کی تو ایسے جاتا ہے اور پاکستان میں ایسا تو ایسا لکھا جائے میں چپ کر جاؤں مجھ پر لالت ہوگی چپ کر جائے اس پر لالت ہوگی اسی لیے کہ ایسا میری ماں ہے میری بتائے حیات ہے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں ایسا پہ کسی کتے کی بکواس کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی بات سمجھ میں میری آئی کہ عائشہ کو بات میں چوکا لگایا انگلی کا تو خدا کا عرش ہل گیا ہل گیا یا نہیں ہل گیا خدا نے اس کا دفاع کیا یا نہیں کیا اور جب عائشہ کے ساتھ چند بنی مستلق میں تمت لگی قلت لگی تو ستارہ آئے تو عائشہ کی نام میں آئی یا نہیں آئی تو دفاع کس نے کیا دفاع کس نے کیا اگر ڈگری کی ستارے صحابہ دفاع صحابہ کا عنوان دے کر کام کر رہی ہے تو تمہیں مبارک ہو ڈگری کا ستائے صحابہ کا جیانا جو عنوان آج تم نے اختیار کیا چودہ سو سال پہلے یہی عنوان پرور دی دیوار نے کیا صحابہ کا دفاع کرتے ہو اس لیے کہ صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا کس نے کیا صحابہ کا دفاع کس نے کیا قرآن پاک ایک لفظ آتا ہے قیل الحم آلو کما امن انداز آتا ہے یہاں قرآن میں اللہ نے صحابہ کا مجموعی طور پہ دفاع کیا ویزا قیل الحم آلو جب کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ پوچھتے ہیں کیسا ایمان لاؤ تو ان کو جواب اللہ نے دیا کما آمن الناس جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ایسا یہ کس نے کہا کب کہا کب کہا چودہ سو سال پہلے کہا اور کہا یہ کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو جب کافروں سے یہ کہا جاتا ہے تو وہ کافر جن کی نسل سے آج کا کالا کافر ہے وہ صحابہ وہ کافر جواب سے میں کہتے ہیں انومن کما امن سہا کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لیں تو چودہ سو سال پہلے جو تبرہ صحابہ پہ انہوں نے کیا تو کیا لفظ بولا بے وقوف صحابہ کو کیا کہا صحابہ کو بے وقوف کہا کاسروں نے اس دور کے کاسروں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اس دور کے کاسروں نے صحابہ کو کافر نہیں کہا اس دور کے کافروں نے صحابہ کو مناسب نہیں کہا توجہ توجہ نہیں کرتے اس دور کے کافروں نے صحابہ کو مناسب ابلیس شیطان کافر صرف دوقوق کہا اسی لیے میرا کاج کہتا تھا کہ شیعہ کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے غلیظ ترین ہندوؤں سے بڑا کافر یہودیوں سے بڑا کافر سکھوں سے بڑا کافر مشرقوں سے بڑا کافر کہ کسی ہندو نے صحابہ کو کافر نہیں کہا کسی سکھ نے صحابہ کو شیطان نہیں کہا کسی یہودی نے کسی عیسائی نے صحابہ کو بدماش نہیں کہا شیعہ نے کہا کس نے کہا اور توجہ کی جائے قرآن کے انداز کو دیکھیے کہ قرآن کیا کہے کہ کافروں سے جب اللہ نے کہا ایمان کی طرح لاؤ تو جواب میں ان کافروں نے کہا انومی کما آمن صفحا ہم بے جیسا ہی مان رہا ہے تو انہوں نے شہادہ کو بے وقوف جب کہا تو جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ شہادہ کو بے وقوف نہ کہو وہ تو عقل مند ہے یہ کہہ سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اگر اللہ تعالیٰ جواب میں یہ کہتے کہ بھی شہادہ کو بے وقوف نہ کہو وہ تو عقل مند ہے تو سپاہ شہادہ کا جو آج موقف تھا یہ نہ ہوتا اس بات پہ کرو سپاہ صحابہ کا جو آج موقع سے نہ ہوتا جواب میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ جب انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ نے جواب میں کیا کہا خرجہ کہا جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہی بے وقوف ہے وہی پاگل ہے وہی احمد ہے کیا جواب دیا اللہ نے کہ صحابہ کو جس نے بے وقوف کہا وہ بے وقوف ہے میرا بکر بے بیوقوف نہیں ہے میرا عمر بیوقوف نہیں ہے بخشے کا بلال بیوقوف نہیں ہے کیوں کہ آئس کو خدا صحابہ کا دفاع کر رہا ہے اور دفاع کرتے ہوئے یہ نقطہ دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ صحابہ کو انہوں بے وقوف کہا تو جواب میں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا یہ طرف تجھے اور مجھے دیا کہ جو شخص آئندہ بھی قیامت تک صحابہ کو بے وقوف کہے اسے بے وقوف کہو صحابہ کو کافر کہے اسے کافر کہو صحابہ کو شیطان کہے اسے شیطان کہو صحابہ کو مرتب کہے اسے مرتب کہو خمینی نے اپنی کتاب کا شیر میں ابھی بکر عمر کو کافر کہا میرا فرض ہے کہ خدا کی سنت پہ عمل کر کے میں بھی خمینی کو کافر کہوں اور نزدی نے صحابہ کو شیطان کہا میرا فرض ہے کہ میں نزدی کو شیطان کہوں اور کلینی نے صحابہ کو مناسب کہا میرا فرض ہے میں نژ کو اور کلینی کو مناسب کہوں ہوں اگر میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں مناسب کہتا ہوں میں تب کہتا ہوں بدماش کہتا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں اللہ کی سنت کو ہوں کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر حکمرانوں پولیس والوں سپاہی صحابہ کی تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں یاد رکھو تم شیعہ کی وکالت کرو گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے تم بتاؤ سن کے ہمیں ڈیل کرو گے تو تم ہمارے بھائی ہو پولیس والوں حکمرانوں شیعہ سے ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے شیعہ نے میرے باپ کو کافر کہا میری ماں کو کافر کہا میں تو اپنے باپ کی وکالت کرتا ہوں صدیق میرا باپ ہے فاروق میرا باپ ہے عائشہ میری ماں ہے اور ایک آدمی میرے باپ کے سر پہ اینٹ مارے اور اینٹ سے لہو جاتا ہے میں اپنے باپ کے سر کو سنوارتا ہوں برف پٹی لگاتا ہوں چیختا ہوں کرتا ہوں ہوں روتا اور کے کے مارنے اپنی زخمی ہونے کے میں چیختا ہوں اور تم کہتے ہو کہ چیخو مت اس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے چیخو مت اس سے نقص امن پیدا ہو جاتا ہے اور ماں کو زخمی کیا گیا چیخنا میرا فرض ہے میرے باپ کو زخمی کیا گیا چیخنا میرا فرض ہے اور کے مصنفین نے میرے باپ کو بکر کو کہاں پر لکھا میں چیختا ہوں میں چلاتا ہوں اور اچھا کافر کا نارا میرا چیخنا ہے میرا چلانا ہے میرا رونا ہے میرا دکھ ہے میرا رونا ہے میرا پیٹنا ہے میری ماں عائشہ کو کہا گیا میں چیخوں گا میں چلاؤں گا میں روؤں گا چوکوں میں رہوں گا بازاروں میں رہوں گا اگر میرے پاس ریڈیو ہوتا میں ریڈیو میں چیختا کافر کافر کا نارا پھر بھی کافر کافر کا نارا چھوڑ کر چیخ سکتا تھا اگر ٹی وی ٹیلی ویژن میرے پاس ہوتا میں ٹی وی میں چیختا اخبار میرے پاس ہوتا اخبار میں چیختا لیکن جب اخبار میرے پاس نہیں ٹی وی میرے پاس نہیں ریڈیو میرے پاس نہیں اور مقابلے میں ایران کا ریڈیو ہو بکر کو کافر کہے گا ایران کی کتابیں کپیٹ کو کافر کہیں گی تو میں گا میں چلاؤں گا کافر کا کنارا لگا کر چلاؤں گا چوکوں میں چلاؤں گا بازاروں میں چلاؤں گا میرے راستے میں رکاوٹ بنیں گے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں یا تو یہ ہے توجہ یا تو یہ ہے کہ شیعہ نے صحابہ کو کافر نہ کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے کہو کہ یا تم باتیں نہ کرو یہ فساد والی بات ہے ڈگری مسلمان ہو میں نے وزیر اعظم کے سامنے کہا اور بیس جنوری کی میٹنگ میں بھی کہا میں نے کہا انہوں نے شیعہ نے کہا تھا دیکھو اب ہماری میٹنگ ہو رہی ہے ہم مان رہے ہیں کہ صحابہ کے گستاخ کو مار دو اور ان کو کہو کہ کافر کافر کیا کہنا چھوڑ دیں میں نے کہا آدمی پاکستان میں ایسے ہیں اس وقت جنہوں نے شہادہ کرام کو کافر کتابوں میں لکھا ہے پاکستان میں ان کو چوکوں میں سجائے میں کر لوں گا مدرسہ نہیں نگرسانی گا ٹھیک ہے ہونا چاہیے یہ نہیں چاہیے مجھے کو میں ہاڑ کے چوک میں پھانسی دو اکبر شاہ کو ابل کریم سا کو کراچی کے چوک میں پھانسی دو میں اپنے نعرے کو غور کر لوں گا ٹھیک ہے آپ کو یہ منظور ہے لیکن اگر تم ہمیں ٹرکاؤ تو ہم تمہیں جانتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے فضل سے سپاہ صحابہ کا یہ رضاکار ٹرکنے والا نہیں ہے یہ جان ہماری شیعہ سے لڑائی ہے حکمرانوں تمہیں کیا تکلیف ہے شیعہ نے صحابہ کو کافی لکھا ہے حضرت عائشہ کی تنقید کی ہے حضرت عائشہ کو طوائفہ لکھا ہے ایک لاکھ چوتالیس ہزار صحابہ کو منافق اور مرتب لکھا ہے کتابوں میں تمہیں دکھا چکا ہوں وزیر اعظم کے سامنے میں کیسے پیش کر چکا ہوں میں تقریر کرتا ہوں تم ہمارے بھائی ہو حکمرانوں ہماری تمہارے ساتھ جنگ نہیں ہے ہماری مذہبی مذہبی پلیٹ فارم ہے سپاہی صحابہ کرسی نہیں چاہتی سپاہی صحابہ چگاہٹ نہیں چاہتی سپاہ صحابہ دینی تحریر کا نام ہے اور جو اسلام اور صحابہ کی ناموس کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے چاہیے یہ ہے کہ اگر ڈپٹی کمشنر سننی ہے ایس پی سننی ہے اے سی سننی ہے اور ڈی ایس پی سننی ہے پولیس کا سپاہی سننی ہے کسی محکمے کا کوئی بھی کلرک سننی ہے اسے چاہیے سپاہی صحابہ کا ساتھ دے ہماری جنگ ماں اور باپ کے دشمنوں سے ہے یا ہے ہماری جنگ صحابہ کے دشمن اور اس جنگ میں ہمارا موقف حکومت تسلیم کر چکی ہے کر چکی ہے یا نہیں میرے بھائی ابھی کئی لوگ ہمارے خلاف پر پکڑنا کریں جی اپنے بھی کئی مہربان ہیں نہیں کبھی کہتے ہیں حکومت سے مل گئے کبھی کہتے ہیں حکومت سے مل گئے کبھی کہتے ہم نے پیسے لے لیے کبھی کہتے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوں ٹھیک ہے بھائی مولانا حق نواز کو شہید ہوئے دو سال ہو گئے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس دن سے میرا قائد شہید ہوا آج تک کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ میں گھر سے نکلا ہوں اور مجھے یقین ہو کہ میں نے زندہ واپس آنا ہے جس شخص کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے زندہ جانا ہے یا میری لاش میں جانا ہے اس کے بارے میں یہ پروپگنڈا کرو یہ بھی بک گیا یہ بھی چلا گیا یہ بھی پتا کوئی نہیں شرم سے ڈوب کر مر جا اور کبھی کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں جناب حق نواز تو بڑا اچھا تھا لیکن اس کا کوئی پتا نہیں جب میرا کاغذ زندہ تھا اس کو کہتے تھے اس کا کوئی اعتبار نہیں والا آپ کہتے تھے اب وہ شہید ہو گیا تھا تو بہت اچھا تھا اور جب میں کمر میں اتر جاؤں گا کہیں یہ اچھا تھا جو بعد میں آیا یہ خراب ہے ٹھیک ہے بھائی بہرحال ایسے مہربانوں کا معاملہ ہم نے اللہ کے سپورٹ کر دیا ٹھیک ہے اللہ کے سپورٹ ہونا چاہیے ہم ان سے نہیں لڑنا چاہیں ہماری لڑائی صرف شیعہ کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارا لڑائی کس کے ساتھ ہے جنگ میں الیکشن ہوا بلدیاتی ساری دنیا نے نتیجہ دیکھا ہمیں گورنمنٹ بھی کہتی تھی یہ دہشت گرد ہیں کہتی تھی نہیں لیکن اکتالیس سیٹوں میں پینتیس سیٹیں اللہ نے سپاہی صحابہ کو دے دی پینتیس سیٹیں چھتیس ہزار ووٹ سپاہی صحابہ کو ملا کتنے ہزار ووٹ چھتیس ہزار ووٹ دہشت گردوں کو مل سکتا سوچو تو صحیح اور مسلمانوں سپاہ صحابہ نے غریبوں کو ایک آواز دی ہے جنگ میں ہم نے جنگلی گروپ بنایا اس کے تحت الیکشن لڑا اور جس شخص کے نام جنگلی گروپ نہیں لکھا تھا وہ نہیں جیتا جس جس نے لکھا تھا وہ جیت گیا وہاں جماعت اسلامی کے ایک امیر تھے ان کی ایک سیٹ پر جب سپاہ صحابہ نے ان سے تعاون کیا کیونکہ الیکشنوں میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہم نے ان کو بڑا کہا کہ تم بھی جنگلی گروپ لکھو انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی بڑی پوزیشن ہے اچھا وہ بھی ایک لوگ گیا اپنی بڑی پوزیشن ہے ہم نے کہا یہاں جنگلی شہید کی کرامت نظر آئے گا آئی گئی اور وہاں پر کیا ہوا ایک عجیب کا واقعہ پیش آیا کہ وہاں Nawab Amanullah Khan Sial people's party کا ایم ایل اے رہا اس کے بھائی کا نام ہے مختار سیال سو روپے زمین کا مالک ہے اس کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے ایک نوجوان ریڑھی لگاتا ہے ہم نے اس کو ٹکٹ دیا وہ اس ملاب سے جیت گیا یعنی اس ملاٹ کی کوٹھی کے دروازے پر ریڑھی لگانے والا سو روپے کے ملاب سے جیت گیا اور اس غریب نے جگیرداروں کے بت اور برج الٹا الٹائے یا نہیں الٹائے سپاہی صحابہ کا جس کو ہم نے چیئرمین جنگ میں بنایا وہ جیل میں اب بھی جیل میں نئے مقدمے ہیں اس پر کتنے مقدمے لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو نہیں چھوڑے گی میں نے کہا چھوڑنا گورنمنٹ نے نہیں ہے چھوڑنا اس نے چھوڑنا ہے غریب کو کارکن کو ہم نے اونچا کیا ہے اللہ کی توفیق سے اور ایک آدمی کو الیکشن سے سات سال پہلے سات دن پہلے سر سات سال کہتا ہوں سات دن پہلے عمر قید کی سزا ہوئی وہ جیل میں ہے وہ بھی جیت گیا اللہ اور اب الیکشن آ رہا قومی اور سبائی کا حکومت کا بہت بڑا حلقہ یہ چاہتا ہے کہ سپاہ صحابہ کو کسی سازش سے شکست ضرور دے حکومت پہ لانا حکومت یہ چاہیے چاہتی تک نہیں پہنچے ٹھیک ہے حکومت یہ چاہتی لیکن ان شاء اللہ صحابہ حکومت کے وہ لوگ جو سنی غیرت رکھتے سنی غیرت رکھنے والے منافق نہیں ان کو اور جنگ کے سنوں کو ملا کر ان شاء اللہ قومی اور سبائی میں ان شاء اللہ الیکشن جیتے گی اور مولانا اعظم طارق صاحب قومی اسمبلی میں پہنچیں گے ان شاء اللہ پہنچنا چاہیے جن پر اور اشار القاسمی کی طرح اسمبلی کے اندر آدم پارک کی آواز گونجے گی ان شاء اللہ میرے بھائی اپریل میں سپاہ صحابہ کراچی میں حق نواز شہید کانفرنس کر رہی ہے آپ اس کی تیاری کریں گے جو اس میں شریک ہوں گے تیاری کریں گے ہاتھ کھڑا کریں گے وہ کانفرنس جو پہلے اسلام آباد میں ہوئی تھی اب کراچی میں ہوگی ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے اور مولانا حق نواز کے مشن کو دنیا تک پھیلانے کے لیے پچاس روپے کی اسکیم پچاس روپے کا ٹکٹ حاصل کرنا ہر کارکن پر فرض فرض ہے حلم حاصل کریں گے اور شہداء زخمیوں اور دیوگان اور مقدمات کے لیے ہم نے سپاہی صحابہ ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے لاہور میں رمضان میں رمضان سے پہلے میں مخیر حضرات سے کہوں گا اس ٹرسٹ میں گرفتار شبگان شہداء اور دیوگان کے ساتھ خصوصی تعاون کریں کریں گے تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا راہی اللہ ہر سننے کا یہ ہے سپاہ صحابت پیارا ہے ہر سننے کا یہ نارا ہے ستائے شہادت جھنڈا پیارا ہے اس جھنڈے تلے تم آ جاؤ جو جان سے ہم کو پیارا ہے ہر سننے کا یہ نارا ہے ستائے شہادت جھنڈا پیارا ہے اس جھنڈ تلے تم آ جاؤ جو جان سے ہم کو پیارا ہے سیوں کو جس للکارا ہے وہ ڈگری پود ہمارا ہے شیوں کو جس للکارا ہے وہ ڈگری پود ہمارا ہے جا کر جس میں کریا کریا عام کیا یہی نارا ہے اللہ اکبر محمد پیغمبر صحابہ ہے رہبر کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر شیعہ کافر سی ڈیز اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتہ جامعہ مسجد Siddiq Iqbal Nagan Chowrangi north Karachi phone number zero three double two three one eight triple nine seven نیز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے